حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا میں ایک اونٹ پر سوار تھا آپ نے فرمایا کیا بات ہے تو سب سے آخر میں ہے میں نے کہا میرا اونٹ چلنے سے آجز آ چکا ہے آپ نے اس کی دم پکڑ کر اسے ڈانٹا پھر تو وہ اتنا آگے چلا گیا کہ مجھے اس کا سر سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا جب ہم مدینہ منورہ کے قریب ہوئے تو آپ نے فرمایا تیرے اونٹ کا کیا حال ہے یہ مجھے بیچ دے میں نے کہا یہ ویسے ہی آپ کا ہے بیچنے کی کیا ضرورت ہے آپ نے فرمایا نہیں مجھے بیچ دے میں نے کہا نہیں بلکہ یہ ویسے ہی آپ کا ہے آپ نے فرمایا نہیں بلکہ مجھے بیچ دے میں نے یہ ایک اوکے میں لے لیا ہاں تو سوار رہ پھر جب تم مدینے پہنچ جائے تو اسے میرے پاس لے آنا پھر جب میں مدینہ منورہ میں آیا تو میں اونٹ لے کر آپ کے پاس گیا آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا بلال اس کو تو ایک اوکیا یعنی جالی درہم تول دے اور ایک قرات اس کو زائد دے دے میں نے کہا یہ قرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زائد دیا ہے یہ کبھی بھی مجھ سے جدا نہیں ہوگا میں نے اسے ایک تھیلی میں ڈال لیا وہ ہمیشہ میرے پاس رہا حتیٰ کہ ہررا والے دن شام والے آئے تو انہوں نے ہم سے جو چاہا لوٹ لیا سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار چھ سو تینتالیس